حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حج کا احرام باندھے یا حج کی لبائی کہتے ہوئے جا رہے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا جب ہم صرف مقام پر پہنچے تو انہیں حیض شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں آئے تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفحہ مروہ کی سعی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا وہ حلال ہو جائے ہم نے کہا کس قسم کے حلال ہوں آپ نے فرمایا مکمل حلال ہو جائیں چنانچہ ہم نے اپنی بیویوں سے جمع کیے خوشبوئیں لگائیں اور عام کپڑے پہنے حالانکہ ہمارے اور یوم ارفا کے درمیان صرف چار راتیں باقی تھیں پھر ہم نے ترویہ یعنی آٹھ ذی الحج کے دن دوبارہ احرام باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہیں روتے ہوئے پایا آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ مجھے حیض آ رہا ہے لوگ عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں اور میں حلال نہیں ہو سکی یعنی عمرہ ہی نہیں کر سکے اب لوگ حج کو جا رہے ہیں آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ رکھی ہے لہٰذا تو غسل کر پھر حج کا احرام باندھ لے تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور تمام ٹھہرنے کی جگہوں یعنی مینا عرفات اور مزدلفہ میں ٹھہری حتیٰ کہ جب وہ حیض سے پاک ہو گئیں تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی پھر آپ نے فرمایا تو اپنے حج اور عمرے دونوں سے حلال یعنی فارغ ہو گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں اپنے دل میں کچھ محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں نے حج سے قبل بیت اللہ کا طواف وغیرہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن انہیں لے جاؤ اور انہیں تنعیم سے عمرہ کراؤ یہ اس رات کی بات ہے جو آپ نے محسب میں گزاری تھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو چونسٹھ